کبریت احمر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر کام اور مقصد خواہ و جلالی ہو یا جمالی اس کے لیے یہ آیت مبارکہ اسم اعظم اور کبریت احمر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت نہایت مجب مجرب التاثیر اور سریع العصر ہے مشائق کا اس دعا کی فوری تاثیر پر اجماع اور اتفاق ہے اس دعا کے ورد کے کئی طریقے ہیں جن میں دو طریقے آسان تر ہیں نمبر ایک کسی بھی حاجت کے لیے بارہ دن تک روزانہ بارہ ہزار بار پڑھے اور اگر نہ ہو سکے تو بارہ سو بار پڑھے اور اول آخر چند بار درود شریف پڑھے نمبر دو حاجت کے لیے ایک لاکھ پچیس ہزار بار پڑھے خلاصہ یہ ہے کہ اس عمل کی قوت تاثیر میں کچھ شک نہیں اس لیے کہ اس عمل کے علاوہ اور کوئی عمل نہیں ہے جس کی صحت و ثبوت قرآن مجید سے بھی ہو اور صحیح حدیث سے بھی اور مشائق کے اقوال سے بھی قرآن مجید میں اس عمل کی شان میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں فسط جبنا لہو ون من الغم و کدال قنون ذلمؤمنین پس ہم نے ان یعنی یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں غم سے نجات دی اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں